محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم بولو یا محمد نور مجسم تیرا بس پیا ہو بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی سفر میں گم گئے اس گرد سفر میں گم گئے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا امی یا مولا تصویر کمال محبت تدیر جمال خدائی محمد نور مجسم رت پا نئی تو رتبان کوئی توڑوں تیریس کرے ج من بچوں رب بولے تیرا وسپ بس پیا اسے تیری کون کرے گا آئی صلی اللہ تیری کون کرے گا آئی اس گرد سفر میں گم گئے اس گرد سفر میں گم گئے جبریل امی کی رسائی یم محمد نو رے مجھ رسا محمد نو ہاں یا محمد نور مجسا تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یا محمد نور مجھ یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال بابر تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اور یہ شعر میں دیوانوں کی نظر کرنے لگا ہوں آپ کی نظر کر رہا ہوں ہو سکے تو آپ سب مل کے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہیں گے سبحان اللہ سعید بھائی آپ بھی کہیں گے سرور بھائی بھی کہیں گے سبحان اللہ کہیے گا ہیں سبحان آپ کی سبحان اللہ بہت اہم ہوتی ہے ہمارے لیے محبت کے ساتھ ذرا کے تو دکھائیں سبحان اللہ یہ شعر آپ سب کے لیے دیوانوں کی نظر کہ تیری ایک نظر کے طالب سخن پہ قربا میرے آقا تیرے ایک سخن پہ قربا صلی اللہ تیرے ایک سخن پہ قربا یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی محمد نو قسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اور اب تو بہت ہی پیارا شعر یہ شیر نہ پڑے کوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کلام کو پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوتا کہ ماں اجمل کا تیری صورت اجمل کا تیری صورت ماں احسن کا تیری سیرت ماں احسن کا تیری سیرت میرے آقا ماں احسن کا تیری سیرت ماں اکمل کا تیری عظمت ماں اکمل ملا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا محمد امت نور مجس یا حبیبی یا مولا تصویر کمال کمال تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم تور سے روزے شفاعت تور ع روز شفاقت تمیر لطف عنایت آقا تو امیر لطف و عنایت آقا تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہم سب کو تجھ سے نسبت آقا ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقا یا محمد یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال مدائی یا محمد نور مجسم بول یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم آسان ہو جائے گا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے آ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے تھے گے وہ توسی سنائے شب ابرار میں گل زگو غربا عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توسی سنائے شب ابرار میں گل زگو غربا تیاری نسبی گو بھی ممی لکبی ہشمیو بو ربیو کرشیو مدنی اور کا ہم سے گنہ گا وہ سید یاری نسبی گوگی لکبی آشمیوں تبیو ربیو کرشیو مدنی اور کہاں ہم سے گنگا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے آرزو دیکھیے شاعر کی آرزو یہ ہے کہ گو قلب معطر و متاغر و منور و مصفا و مجلا دنیا لا جو نظر آئے کہیں جلوہ اے روح شہ برا آرزو یہ ہے نظر آئے کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار آج کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ گیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رون کے گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار جو شیر پڑھنے لگا ہوں آپ جانتے ہیں نا نو اکتوبر آنے والی ہے دور نہیں ہے نو اکتوبر کو کیا ہوگا نو اکتوبر کو ایک اور غازی اسلام اپنی جان کا نذرانہ حضور کی ناموس پہ قربان کرے گا تو ادیب رائے پوری صاحب نے ایک دنیاوی بادشاہ کی مثال دی اور ایک بادشاہوں کے بادشاہ کی مثال دی اور ایک اس بادشاہ کی سخاوت ہے کہ وہ کیا لٹاتا ہے اور ایک اس بادشاہ کے فقیروں کی سخاوت ہے کہ ہم کیا لٹاتے ہیں ہم کیا لٹاتے ہیں سنیے گا کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمر قند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر شگن شاغن بخشے جو سمر و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر اے رسول عربی رسول مدنی اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گاگے عشق کے گھر کوچاؤ بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار اے رسول عربی اے رسول مدنی اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان لاکھوں قربان گاگے عشق کے گھر کو چاؤ بازار میں سر اپنا ہتھیلی ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور یہ شیر جب میں نے کراچی میں پڑھا کیونکہ ہمارے لاہور میں تو ہے ہی بہت محبت بہت محبت ہے ہیں الحمدللہ یہ حضور داتا صاحب کا فیض ہے داتا علی کے نگر کی کیا ہی بات ہے اب کراچی میں مہاجر بھی ہیں پٹھان بھی ہیں بلوچی بھی ہیں سندھی بھی ہیں سب ہیں ٹھیک ہے سب ہیں نا اور وہاں جو کچھ ہوتا رہتا ہے جھگڑوں میں وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کامران بھائی ہیں تو یہ میں نے جب وہاں شیر پڑا تو اس کا ایک اپنا لطف آیا کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میں من ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کے قبیلے کی زباں اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجر ہو کے پختون بلوچی گو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میں من ہو کے گندی گو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نگی کوئی سروکار جمائے عشق محمد جو پہن دیتا ہر خار کو وہ پھول بنا دیتا دنیا کو جھکا دیتا کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار